بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 29 میں جو کہ ڈیٹا مائننگ کے بارے میں ہے آپ نے ڈیٹا مائننگ کا لفظ یقیناً پہلے سنا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں شوق بھی ہو اور ہونا بھی چاہیے اس ایمرجنگ فیلڈ کے بارے میں جاننے کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شاید لیکچر نمبر فور میں آپ کو ایک سلائڈ دکھائی تھی جو میں نے بڑی محنت سے بنائی تھی اور اس میں ایک اینیمیشنس تھی بہت ساری اور اس کا ٹائٹل تھا پٹنگ اور pulling together the pieces together وہ پیسز کیا تھے whatever constitutes an environment in which decisions are being made اس سارے جو پیسز تھے اس میں ایک پیس تھا جو کہ ٹولس تھے یا ایسی چیزیں تھیں جو کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اوپر چلتی ہیں یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہو تو ان کو چلایا جاتا ہے ان میں سے ایک چیز کا نام تھا ڈیٹا مائننگ ڈیٹا مائننگ سے ایک بات بلکہ دو باتیں بلکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہوں کہ نام بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ یعنی کہ آپ مائن کب کرتے ہیں آپ مائن اس وقت کرتے ہیں یا مائننگ اس وقت کی جاتی ہے جب جس چیز کو وہ بہت زیادہ ہو سمجھ رہے میری بات آپ وہاں پہ مائننگ کی جاتی ہے جیسے کہ کوئلے کی کانیں ہوتی ہیں وہاں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے کوئلے کی مائننگ کی جاتی ہے جیسے سالٹ مائنز ہوتی ہیں یعنی کہ والیوم بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں سے آپ نے ایک چیز نکالنی ہے جب ہم ڈیٹا مائننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اور بھی اینگل ہے مثال کے طور پہ ہیروں کی بھی تو کانیں ہوتی ہیں سونے کی بھی کان ہوتی ہے تو جو ہیرے کی کان ہوتی ہے اس میں بہت سارے ہیرے تو نہیں ہوتے یا جو سونے کی کان ہوتی ہے اس میں بہت سارا سونا تو نہیں ہوتا بلکہ جو کان ہوتی ہے جہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نہ ہیرا ہوتی ہیں اور نہ سونا ہوتی ہیں یعنی کہ مٹی ہوتی ہے خاک پتھر ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے وہ چند قیمتی چمکدار چیزیں نکالنی ہوتی ہیں ویلیوبل چیزیں نکالتے ہیں جو کہ ہیرا بھی ہو سکتا ہے جو کہ سونا بھی ہو سکتا ہے جو کہ کوئی اور قیمتی دھات یا پتھر یا کچھ اور چیز ہو سکتی ہے آپ میری بات سمجھیں تو جب ہم ڈیٹا مائننگ کی بات کرتے ہیں اس سے مور اور لیس یہی مطلب ہے یعنی کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے ڈیٹا کی والیوم بہت زیادہ ہے اور اس والیوم میں سے آپ نے وہ کام کی پریشس چیزیں نکال لی ہیں اور جب آپ کچھ چیز مائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں سے ایک ہیرا نکلے گا کہ چار ہیرے نکلیں گے یا وہاں کتنے ہیرے موجود ہیں یا ہیروں کا سائز کیا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اسی کا تعلق ایسی ہی باتوں کا تعلق ڈیٹا مائننگ سے بھی ہے جہاں پہ ڈسکوریز ہوتی ہیں یعنی کہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا وہاں پہ کیا ہے اور وہ ڈسکور ہوتا ہے اس کو دریافت کیا جاتا ہے یہ ڈیٹا مائننگ ہے ہم اس کا لیکچر شروع کریں گے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کورس میں ہم نے کچھ ٹاپکس ایسے ڈسکس کیے ہیں یا ایک دو لیکچرز ہم نے صرف ان ٹاپکس کو ڈیوٹ کیے تھے کہ جو ٹاپک اتنے وسیع ہیں اتنے وسیع اور ریس ٹاپکس ہیں کہ ان ٹاپکس کے اوپر پورے پورے کورسز ہیں ان پہ کئی کی کتابیں ہیں جیسے کہ ڈائمینشنل ماڈلنگ ہو گیا یا جیسے ای ٹی ایل ہو گیا یا جیسے کہ ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ ہے ان پہ پورے پورے کورسز ہوتے ہیں اس طرح ڈیٹا مائننگ بھی ایک ایسا ہی سبجیکٹ ہے جس کے اوپر کورسز ہیں جس کے اوپر کتابیں ہیں جس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا تو میرے خیال میں اتنی بڑی جو وسیع اور ہی سبجیکٹ ہے اس کا جو تعارف ہے وہ بھی بہت وسیع ہوگا اس لیے ہم بجائے اس کا انٹروڈکشن کرنے کے اس کا ایک انٹرو بتانے کے اس کا میں آپ کو بریف انٹرو بتاؤں گا اس لیکچر میں یعنی کہ مختصر تعارف آپ میری بات سمجھیں تو اس کے ساتھ ہم لیکچر شروع کرتے ہیں اور میں تعارف کراتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا مائننگ کو لوگ کیسے کیسے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے ڈیٹیل میں جاتے جائیں گے آپ کو باتیں سمجھ آتی جائیں گی ٹھیک ہے جی تو اب میں اس کو شروع کرتا ہوں ایک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہے اور وہ اسٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے انٹرسٹنگ اس لیے کہ وہ سارے اس کا احاطہ کرتی ہے ڈیٹا مائننگ کے کانسیپٹ کا لیکن وہ اسٹیٹمنٹ کسی سائنسدان کسی ٹیکنیکل بندے نے نہیں دی اسی لیے شاید آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے تو پہلے اس کا ایک نان ٹیکنیکل ویو دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہے میں ایکسپلین کروں گا اس کو آستہ آستہ زیادہ ٹیکنیکل کرتے جائیں گے اور ہم لیکچر میں داخل ہوتے جائیں گے واٹ از ڈیٹا مائننگ اس کا ایک نان ٹیکنیکل ویو میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا اور اس پہ سوچیے گا بھی وہ پہلے میں آپ کو انگریزی میں بتاتا ہوں کیونکہ اس کا جو اسپرٹ ہے جو لطف ہے وہ انگریزی میں ہی زیادہ آتا ہے اردو ظاہر ہے کہ ہم اردو میں بھی اس کا ڈسکس کر لیں گے ذرا غور سے سنیے گا کہ there are some things that we know that we know یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے جی جیسے آپ کو اپنے نام کے بارے میں پتہ ہے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو اپنے ایڈریس کے بارے میں پتہ ہے جیسے کہ آپ کو راستوں کا پتہ ہے کہ وہاں پہ کیسے جانا ہے ٹھیک ہے جی جیسے آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے فلانے رشتے دار کا کیا نام ہے آپ کا دوست کہاں رہتا ہے تو they are things that you know that you know then they are things that you know that you don't know یعنی کہ ایسی چیزیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا ایسی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ کہ آپ کے بارے میں کوئی کیا سوچ رہا ہے آپ کو نہیں پتا مثال کے طور پہ یہ کہ آپ نے اگر کوئی لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہوا ہے تو آپ کا اس میں انعام نکلے گا کہ نہیں نکلے گا آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا آپ کو اس کے بارے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ چار دن کے بعد کیا کھانا کھائیں گے اگر آپ کسی میس میں نہیں رہتے آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے جب آپ گھر جائیں تو راستے میں کس رنگ کی گاڑیاں آپ کو رستے میں نظر آئیں گی یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے اب میری اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا وہ بات کیا ہے کہ there are things that you don't know that you don't know سمجھے میری بات مطلب یہ کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا کیسی بات کی میں نے یعنی کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں جان جائیں گے تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا یا اگر نہیں جانیں گے تو کیا نقصان ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے آپ چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے مزے کی بات ہے یہ یہ ایک بات کس نے کہی ہے یہ بات کہی ہے U S secretary of defence نے ڈیٹا مائننگ کے ریفرنس یہ نہیں کہی تھی لیکن یہ بات ان کی ایک تقریر میں میں نے سنی تو مجھے یہ بات اتنی انٹرسٹنگ لگی کہ میں نے اس کو کورس کا حصہ بنا لیا یہ ایک نان ٹیکنیکل ویو ہے ڈیٹا مائننگ کا آپ کو امید ہے کہ کچھ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں اب تھوڑی سی ہم اس کی ایک سلائٹلی ٹیکنیکل ویو کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اتنا بھی وہ ٹیکنیکل نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھ ضرور آ جائے گا وہ ویو کیا ہے وہ ویو یہ ہے یا وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے یا ڈیٹا مائننگ کو کس طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ tell me something which I don't know یعنی کہ آپ اپنے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے یا جو آپ کا ڈیٹا بیس سسٹم ہے یا جو آپ کی ڈیٹا ریپوزیٹری ہے اس سے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی چیز بتاؤ جو کہ مجھے نہیں پتا tell me something which I don't know اور tell me something which I should know یعنی کہ مجھے وہ بتاؤ جو مجھے پتا ہونا چاہیے اب چونکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس کے لیے سیکول کیسے لکھیں گے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا ایفرٹ کیا آپریشنل ڈیٹا سے سورسز سے ڈیٹا کو اٹھایا بڑی محنت سے اس کو آپ نے ای ٹی ایل میں سے گزارا اس کی کلینزنگ کی ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کی ڈائمینشنل ماڈلنگ کی آپ نے او لیب بنایا آپ نے رو لیب بنائے آپ نے اس پہ انڈیکسنگ کی آپ نے جوائنٹ ٹیکنیکس بنائی آپ نے پیرل آرکیٹیکچر ہارڈ ویئر لگایا آپ نے پائپ لائننگ کی آپ نے بڑے پاپڑ بیلے ٹھیک ہے جی اب آپ اس ڈیٹا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ جو مجھے نہیں پتا اس کے لیے آپ سیکول کیسے لکھیں گے اس کے لیے آپ کیوری کیسے لکھیں گے سوچیں ذرا اس کے لیے سیکول کیسی لکھی جائے گی اس کے لیے سیکول لکھیں گے اس کے لیے پی ایل سیکول لکھیں گے یا کسی ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج کے ساتھ اس سوال کا جواب نکالنے کی کوشش کریں گے کیا کریں گے آپ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ اس کی سیکول لکھ ہی نہیں سکتے آپ اس کی سیکول کیسے لکھیں گے جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے اس سوال کو آپ کیسے کوانٹیفائی کر سکتے ہیں اس سوال کو آپ کیسے فارملائز کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم اپنے ڈیٹا سے ہیرے جواہرات نکال لیں گے اس کا فائدہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ knowledge is power and power leads to money money کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی از ایوری تھنگ مطلب یہ ہے کہ it's a symbol of success it's a symbol of some achievement لیکن اس میں ایک بہت بڑا سنیگ آ گیا ہے اس میں ایک اسپیڈ بمپ آ گیا ہے رکاوٹ آ گئی ہے رکاوٹ کیا ہے کہ آپ سیکول ہی نہیں لکھ سکتے تو یہ تھوڑی سی ایک انفارمل ویو ہے ڈیٹا مائننگ کے بارے میں میں آپ کو اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی ویو بتاتا ہوں کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہے آپ نے محاورہ سنا ہوگا بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ فائنڈنگ نیڈل ان اے ہیسٹیک یعنی کہ ایک بھوسے کا ڈھیر ہے بہت بڑا ڈھیر ہے بھوسا آپ نے دیکھا ہوگا باریک ریشے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں اگر ایک سوئی گر جائے تو اگر آپ کے پاس چار پانچ ہی اگر اس کے ٹکڑے پیسز ہوں یا اسے تھوڑے زیادہ ہوں کسی ایک میں سوئی گھس جائے یا گم جائے وہ سوئی آپ کو نہیں ملے گی اس لیے کہ سوئی بڑی باریک چیز ہے اور ریشے بھی وہاں پہ موجود ہیں اب اگر ایک بھوسے کا ڈھیر ہے تو اس میں سے سوئی نکالنا تو بہت مشکل کام ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سے فار ایگزامپل کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے جس میں آپ کیورنگ کرتے ہیں تو maybe you are able to find a needle maybe out of a haystack ٹھیک ہے جی ڈیٹا مائننگ اس ساری پکچر میں کیسے آتی ہے میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور اس کو ساتھ سمجھیے گا بھی data mining finding something stack which you don't know یعنی کہ آپ اس چیز کی تلاش کر رہے ہیں اس اسٹیک میں سے اس بھوسے کے ڈھیر میں سے اس سنہری سوئی کا جس کے ایگزٹینس کے بارے میں بھی نہیں آپ کو پتا تو جب آپ کو اس سوئی کے ایگزٹینس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کو ملے گی کیسے تو finding a needle in a stack ایک خاصی آسان پرابلم ہے آسان از اے ریلیٹو ورڈ یہ آسان کس کے ریفرنس سے ہے یہ اس ریفرنس سے ہے کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس ڈھیر میں سے کیا ڈھونڈنا ہے یہ ڈیٹا مائننگ ہے تو پتا یہ چلا کہ ڈیٹا مائننگ کے ریوارڈس تو یقیناً بہت زیادہ ہیں لیکن ان ریوارڈس تک پہنچنے کے رستے بھی بڑے پر دشوار اور پرخوار ہیں اسی لیے تھوڑے لوگ ڈیٹا مائننگ کرتے ہیں اسی لیے زیادہ لوگوں کو ڈیٹا مائننگ سے نالج ایکسٹریکٹ کرنے کی خواہش ہے اسی لیے یہ لیکچر بھی آپ اٹینڈ کر رہے ہیں اسی لیے آپ میں سے کچھ لوگ ڈیٹا مائننگ میں پروجیکٹس کرنا چاہیں گے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور آپ کو جاننا بھی چاہیے میں آپ کو ایک سلائڈ بھی دکھاؤں گا اس سے آپ کو پتا چلے گا تو یہ تھوڑی سی جو ہم نے سلائٹلی ٹیکنیکل اسٹیٹمنٹ تھی اس کے بعد اب مور ٹیکنیکل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا فارمل ویو ہے کہ ڈیٹا مائننگ کا فارمل ویو کیا ہے ڈیٹا مائننگ کو ایک اور طریقے سے بھی لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں وہ ہے knowledge discovery in databases تو آپ نے یہ لفظ کئی دفعہ دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو اب آپ کو دیکھنا چاہیے which is K D D knowledge discovery in databases یعنی کہ جو آپ نے ڈیٹا بیس مینٹین کی ہے اس میں جو نالج ہے اس دیکھیں ایک ذرا غور سے میری بات اس لفظ میں بڑی طاقت ہے ان ورڈز میں یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ finding the knowledge in your databases کیونکہ آپ اس چیز کو فائنڈ کر لیتے ہیں جس کو آپ کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے تو this is not knowledge finding in databases یہ ہے knowledge discovery in databases یعنی کہ ڈیٹا بیس میں سے نالج کو دریافت کرنا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس ڈیٹا بیس میں نالج تو ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ نالج ہے بھی کہ نہیں ہے اور اگر ہے تو کہاں ہے اور اگر ہے تو کیسے نکالنا ہے بات سمجھے آپ میری تو اب تھوڑی سی جو انفارمل یا جو نان ٹیکنیکل اس کی ایکسپلینیشنس تھیں اس کے بعد میں تھوڑی سی اس کی ایک فارمل آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں آپ کی اسکرین پہ دکھاتا ہوں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں گا data mining digs out valuable non trivial information زور کس کے اوپر ہے valuable non trivial from large multidimensional apparently unrelated data bases تو ساتھیوں میں نے جو آپ کو اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے عزیز طلباء و طالبات اس میں پانچ کی ورڈز ہیں پہلا کیا ہے جی ویلیوبل دوسرا ہے نان ٹریویل تیسرا ہے لارج چوتھا ہے ملٹی ڈائمینشنل اور پانچواں لفظ کیا ہے ان ریلیٹڈ یہ بہت خاص باتیں ہیں اس میں سارا کرکس ہے ڈیٹا مائننگ کی ڈیفینیشن کا کہ ڈیٹا مائننگ ہوتی کیا ہے اگر آپ اپنے ڈیٹا بیس کو جب مائن کریں آپ کہتے ہیں جی میں نے ڈیٹا مائننگ کی ہے میں نے ایک ڈیٹا مائننگ کا ٹول بنا لیا ہے آپ نے ڈیٹا ایکسٹریکشن کی نالج ڈسکوری کی لیکن جو اس میں سے انفارمیشن نکلی that is not very valuable اب ویلیوبل کیا ہو سکتی ہے اس پہ بڑی ڈسکشن ہو سکتی ہے لیکن وہ اگر انفارمیشن ویلیوبل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب آپ ایک انفارمیشن نکالتے ہیں جو کہ نان ٹریویل انفارمیشن نہیں ہے یعنی کہ ٹریویل انفارمیشن ہے آپ کو پتا یہ چلتا ہے کہ جی جو آپ کے کسٹمرز ہیں وہ زیادہ تر مرد حضرات ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ جو ہے مردانہ کپڑے بیچتے ہیں اس میں سے کچھ پتا چلتا ہے کہ جی نہیں کچھ خواتین نے بھی کپڑے خریدے تھے وہ ظاہر انہوں نے اپنے خاوندوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے ہوں گے کسی کو تحفہ دینا ہوگا تو یہ تو ہوتا ہے ایسا سب کو پتہ ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ جس وقت عید آتی ہے تو سیویوں کی سیل زیادہ ہو جاتی ہے اور جب سیویاں بکتی ہیں تو ساتھ دودھ بھی بکتا ہے چینی بھی بکتی ہے کھجوریں بھی بکتی ہیں یہ بات سمجھ رہے ہیں تو یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے ہاں اگر یہ پتہ چلے کہ جی سردیوں کے موسم میں جب کہ عید کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا کسی حصے میں ملک کے کسی چیزوں کی سیل بڑھ گئی یکدم سے that is non trivial information لیکن جو میں نے آپ کو مثال دی دیٹ از ٹریول انفارمیشن اگر آپ لارج ڈیٹا سیٹ نہیں ہے تو لارج ڈیٹا سیٹ اگر نہیں ہے تو اس کو تو آپ دیکھ کے بھی چیزیں بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے آپ کو لیکچر دیا تھا ڈی ڈپلیکیشن کے بارے میں یعنی کہ ڈپلیکیشن ریموول کے بارے میں جب ہم نے بیسک سارٹیڈ نیبرہڈ میتھڈ یعنی کہ بی ایس این کی بات کی تھی تو میں نے کچھ ویریشن دکھائی تھی آپ کو ناموں کی ایڈریسز کی اس کو آپ دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں ہاں جی یہ نام ایک جیسے ہاں جی یہ ایڈریس ایک جیسے ہیں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اس لیے کہ چار پانچ دس ایڈریسز کو دیکھ کے بتا لینا نو بگ ڈیل کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہے اگر آپ کے ڈیٹا کے ایٹریبیوٹس بہت زیادہ ہیں دو تین نہیں ہیں ہاں اگر دو تین ایٹریبیوٹس ہوں تو میں شاید سو پچاس ریکارڈس کو دیکھ کے کچھ بتا دوں آپ کو جلدی بتا دوں لیکن اگر ایٹریبیوٹس یعنی کہ کالمس سو پچاس خود کالمس اتنے زیادہ ہیں سو پچاس ہیں تو پھر تو بہت مسئلہ ہے اور ایک اور بات کہ جو ایٹریبیوٹس ہیں یا یا جو ریکڈز ہیں روز ہیں ان روز کا اپرینٹلی کوئی تعلق ہی نہیں آپس میں تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں انکمپس ہوں جب یہ ساری کی ساری چیزوں کا احاطہ کیا جائے جب یہ شامل کر لی جائیں اور یہ چیزیں کریں آپ آپ کا ٹول یہ کام کرے پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی میں نے ڈیٹا مائننگ کی ہے ہاں جی میں نے ڈیٹا مائننگ کا ٹول بنایا ہاں جی میں نے کچھ کام کیا ہے یہ کچھ کام کیا سے کیا مطلب ہے اس میں ایسی خاص بات کیا ہے یہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گا ایک اور بات جو بڑے غور سے سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ صرف ڈیٹا مائننگ کا ٹول بنا لینا جس میں جب میں ڈیٹا مائننگ کے ٹول کی بات کر رہا ہوں تو غور سے سمجھیے اور سنیے کہ ہم بات زیادہ تر کر رہے ہیں ایلگردمس کے بارے میں کیونکہ یہ سائنس ساری ایلگردمس کی ہے یہ سائنس ہے ساری کی ساری یا بہت زیادہ theory of N P completeness کے ریفرنس سے ہم بات میری بات سمجھ رہے ہیں یہ آپ نے کے کورس میں یقیناً پڑھا ہوگا تو جو ڈیٹا مائننگ ہے وہ صرف اور صرف ایک ڈسپلن نہیں ہے it is an integration of many disciplines وہ ڈسپلنس کیا ہے وہ پیپل ہے وہ ڈسپلنس کیا ہے وہ ڈسپلنس کیا ہے وہ لوگ ہیں وہ انفارمیشن تھیوری ہے وہ بزنس نالج ہے اس میں الگوریدمز ہیں اس کے اندر اسٹیٹسٹکس ہے اس کے اندر کمپیوٹیشنل تھیوری ہے اس میں کمپیوٹنگ ہے یہ ساری چیزیں ملیں تب ڈیٹا مائننگ ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا یہ آپ کو بزنس نالج کیوں چاہیے آپ کو یہ چیز کیوں چاہیے آپ کو یہ چیز کیوں چاہیے میں سب چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو آپ کو یہ سمجھ آیا کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیٹا مائننگ یہ تو پتہ چل گیا ڈیٹا مائننگ کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ why data mining data mining کیوں کی جائے میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ ضرورت ضرورت جو ہے وہ آپ کو کسی چیز کی ایجاد پہ مجبور کرتی ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے یہ آپ بچپن سے سنتے آئے ہوں گے یاد رکھیں کہ دنیا میں سوائے شاید چند چیزوں کے جو شاید شوقیہ کی جاتی ہیں ہر چیز کسی ضرورت کے تحت کی جاتی ہے اور جو چیز ضرورت کے تحت کی جاتی ہے ضرورت کو پوری کرے وہ دیر پا بھی ہوتی ہے تو سوال یہ کہ وائی ڈیٹا مائننگ میں آپ کو اس کا ایک ریزن بتاتا ہوں اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ ہیوج ایک بہت بڑا ڈیٹا سیٹس یا ڈیٹا سیٹ بن رہا ہے بنتا جا رہا ہے اور نہ صرف there are huge volumes of data بلکہ those data sets are also growing وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی کسی لیکچر میں کے سائزز ہیں they are doubling every year اور جو چیز ڈبل ہوگی every year that is a non polynomial یہ آپ نے ایلگو میں پڑھا ہوگا یعنی کہ ٹو پاور این کے ریفرنس چیز بڑی ہوتی جا رہی ہے ایکسپونینشیل گروتھ ہو ہو رہا ہے ہے کمپیوٹیشنل ایکسپلوژن رہی ڈیٹا سیٹس کی تو والیوم بہت زیادہ ہے والیوم کیسے زیادہ ہے میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ ناسا کا ایک ارتھ آبزرویٹری سیٹلائٹ سسٹم ہے جس کو کہ ای او ایس کہا جاتا ہے تو عزیز طلباء طالبات جو ناسا کا ارتھ آبزرویشن سسٹم ہے جس کو کہ ای او ایس کہتے ہیں یہ اسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ ای او ایس سال دو ہزار سات تک پندرہ petabyte of data capture کرے گا پندرہ پیٹا بائٹ یعنی کہ پندرہ ہزار ٹیرا بائٹ یہ ایک ہیوج ہیوج نمبر ہے بہت بڑا نمبر ہے اور یہ ایک جو اس کا سسٹم ہے وہ کر رہا ہے دنیا بھر میں کتنے سیٹلائٹ سسٹمز ہیں دنیا میں اور کہاں کہاں کس کس طرح ڈیٹا کیپچر ہو رہا ہے وہ سوچیں تو دماغ موف ہوتا ہے یعنی کہ اٹس مائنڈ باگلنگ نمبرز جو ہیں تو یہ جو ڈیٹا کیپچر کیا جائے گا اس میں سے کافی سارا ڈیٹا ایسا ہے جو کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا ایور کافی سارا ڈیٹا ایسا ہے جو کبھی بھی دیکھا بھی نہیں جائے گا ایور ایسا کیوں ہے اس لیے کہ جو ڈیٹا کی والیوم اتنی زیادہ ہے کہ اس کی جو یوزفلنیس ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس ڈیٹا کی والیوم میں یعنی کہ وہ جو ہی اسٹیک ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں نیڈلس کو ڈھونڈنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ ان نیڈلس کا ان کو ڈھونڈنا جن کی ایگزسٹنس کے بارے میں بھی آپ نہیں جانتے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل ایک تو حل اس کا یہ ہے کہ ڈیٹا کی والیوم کو گھٹایا جائے ڈیٹا کی والیوم گھٹانے کا مقصد یہ نہیں کہ ڈیٹا کو آپ کاٹ کاٹ کے پھینکتے جائیں ضائع کرتے جائیں نہیں ڈیٹا کو فلٹر کریں اس میں سے لیول بائی لیول آپ آگے کی طرف بڑھیں ڈیٹا ہے اس کو اسٹرکچر کریں اس میں سے انفارمیشن نکالیں اس میں سے نالج نکالیں وغیرہ وغیرہ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے کلاڈ شینن کی وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے کلاڈ شینن کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھا رہا ہوں ایک نظر اس پہ ڈال لیں more volume means less information تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے والیوم کو کم کرنا ہے ڈیٹا کی اور اس میں سے انفارمیشن کانٹینٹ کو بڑھانا ہے ایسے میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں انالیز دے سکتا ہوں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا تو میں آپ کو ایک وہی پیرامڈ دکھاتا ہوں ملتا جلتا اس سے جو میں نے آپ کو پچھلی شاید شروع کے لیکچرز میں دکھایا تھا اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی مختصر طور پہ بات کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ یہ پیرمڈ جو میں اب آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ شو کرتا ہے the relationship between volume of data and the value of data جس جس طرح ڈیٹا کی والیوم گھٹتی جاتی ہے یعنی اس پہ زیادہ پروسیسنگ ہو جاتی ہے اس کی ویلو بڑھتی جاتی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جیسے کہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے جیسے شاید گنے کا رس ہے گنے کا رس آپ کو ایک خاص قیمت کا ملتا ہے اس سے گڑ بنا لیں تو اماؤنٹ گھٹ جاتا ہے قیمت بڑھ جاتی ہے آپ چینی بنائیں شکر بنائیں اور اماؤنٹ کوانٹٹی گھٹتی جاتی قیمت بڑھتی جاتی ہے سب سے نچلے لیول پہ را ڈیٹا ہے را ڈیٹا کو مشینز کے ساتھ سکین کیا جاتا ہے اس کے بعد انڈیکس ڈیٹا ہے انڈیکس ڈیٹا وہ ہے جس کے لیے سارا سکیننگ نہیں کرنی پڑتی بلکہ مشینیں وداؤٹ سکیننگ اس کو حاصل کر لیتی ہیں انڈیکس ڈیٹا کے بعد ہم انفارمیشن کی طرف جاتے ہیں which are aggregates which are summaries which are کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ایگریگیٹ اور سمرائزیشن میں اچھا خاصا فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے جب آپ انفارمیشن سے اگلے لیول کی طرف جاتے ہیں تو نالج کے لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں کے مشینیں جو ہیں وہ رولز ڈسکور کرتی ہیں یعنی کہ نالج ڈسکوری کی بات ہو رہی ہے اور پھر وہ جو انسان ہے وہ مشین کی مدد سے ان رولز میں سے کام کے رولز نکالتے ہیں یعنی کہ ڈسیزن سپورٹ ہوتی ہے اور سب سے آخر میں ہے ڈسیجن میکنگ اگر آپ مشین سے ڈسیزن میکنگ کروائیں تو ظاہر اس کے اپنے پروز اینڈ کونز بھی ہیں تو یہ جو ڈسیجن میکنگ ہے یہ تو it's just a yes no decision یہ کرو یا یہ نہ کرو تو یہ ریلیشن شپ ہے between volume of data and value of data یہ ایک موٹیویشن ہے ڈیٹا مائننگ کیوں کی جائے اب میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا ہوں وائی ڈیٹا مائننگ ایک اور reason which is reason of supply and demand supply and demand آپ سمجھتے ہیں نا جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو یا جو چیز اویلیبل ہے مارکیٹ میں ظاہر ہے کہ اس کی قیمت اتنی نہیں ملتی اور جس کی اویلیبلٹی کم ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو پچھلی ایک دہائی میں یا شاید تھوڑا سا اس سے زیادہ میں جو ڈیٹا ایکومولیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے اتنی ڈائیورس ڈسپلن میں ہو چکی ہے کہ ایسے اسپیشلائز لوگ اور انالسٹ ہی اویلیبل نہیں ہیں کہ جو اس ڈیٹا کو ایکسپلور کریں اس کی انالیسس کریں اس میں سے نالج کو ایکسٹریکٹ کریں فائنڈ کریں ڈسکور کریں تو یہ ایک پرابلم ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی اور ایک بات یاد رکھیں کسی سینے میرے استاد نے کہا تھا کہ every problem is an opportunity اس پہ کیپٹلائز کریں اس کے اوپر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں بلکہ یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے کسی کی پرابلم کو حل کریں اور جب حل کریں گے اس میں آپ کے لیے مواقع ہیں اپرچونیٹیز ہیں ترقی کے لیے گروتھ کے لیے تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی تو ایشو آ گیا تو اب ڈیٹا مائننگ کہاں سے اس میں آئی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ نے ایک گیپ کریٹ کر دیا ہے اور ڈیٹا مائننگ جو ہے اس گیپ کو فل کرتی ہے اور اس گیپ کو فل کیسے کرتی ہے ایلگوریدمس کے تھرو جی ہاں ایلگردمس کے تھرو ایلگردم کس چیز کے لیے ایلگردم لارج ڈیٹا والیوم میں سے نالج نکالنے کے لیے ایلگردمس ایسے ڈائیورس ڈیٹا سیٹس کو ایکسپلور کرنے کے لیے جس میں کہ ڈیٹا ٹائپ سی بڑی چینج ہو چکی ہیں ڈیٹا مائننگ صرف یہ نہیں کہ آپ ٹرانزیکشنل یا آپریشنل ڈیٹا بیسس کو مائن کریں نہیں نہیں یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں پڑھنے لگے تھے ڈیٹا مائننگ میں آپ نے تصویروں کو مائن کرنا ہے آپ نے ویڈیوز کو مائن کرنا ہے آپ نے میوزک کلپس کو مائن کرنا ہے آپ نے ساؤنڈ کلپس کو مائن کرنا ہے مائن کرنا ہے اتنی ساری چیزوں کو مائن کرنا ہے ڈیٹا مائننگ یہ گیپ فل کرنا ہے ایک اور بات بھی سمجھیے ڈیٹا مائننگ اس لیے بھی چاہیے ہے کہ جو ڈیٹا ایکومولیٹ ہو رہا ہے یا جو ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے تو آپ نے ایسی ٹولز ٹیکنیکس بنانی ہے کہ اس ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا سیٹس کو مائن کیا جا سکے ملا کے مائن کیا جا سکے ایسی ٹولز ٹیکنیکس کی ضرورت ہے کہ جو آلریڈی ٹولز ٹیکنیکس بنی ہیں ڈیٹا مائننگ کی ان کو امپروو کیا جائے اور اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ سارے میں نہیں ڈسکس کر سکتا تو یہ یہ یعنی کہ یہ نیڈ ہے وائی ڈیٹا مائننگ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وائی ڈیٹا مائننگ ٹھیک ہے جی اس کے آگے کیا ہے وہ جو میں نے بات کی تھی کہ every problem is an opportunity opportunities کہاں پہ ہیں آپ کے لیے اپرچونیٹی کیا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اپرچونیٹیز کیسے ہیں اور وہ جو میں آپ کو اپرچونیٹیز بتاؤں گا وہ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کروں گا میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو کہ مستند سکہ بند قسم کے اداروں کی بات ہے جو کہ مستند ذرائع سے بات آئی ہے میں وہ آپ کو باتیں بتاؤں گا ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گا میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں باتیں ہاں جی سلائڈ یہ ہے کہ why data mining is hot data mining کیوں وائی اس کی اپرچونیٹیز کیا ہے why data mining is hot تو ایک ٹائم میگزین ہے جو کہ دنیا کا بڑا مستند ایک رسالہ ہے اور اس پہ لوگ پڑھتے ہیں اس کی جو بائیس میں سن دو ہزار کا جو ایشو تھا بائیس میں سن دو ہزار اس میں ایک لسٹ ہے ten hottest jobs of year twenty twenty five یعنی کہ سن دو ہزار پچیس میں جو ٹاپ کے دس نوکریاں ہیں وہ کون سی ہیں یعنی کہ آج آپ کیا کریں آپ کیا پڑھیں کہ آئندہ ستارہ اٹھارہ یا بیس سال کے بعد بھی آپ امپلائیبل ہوں ان ٹاپ ٹین جابس میں ڈیٹا مائنرس کی جاب ہے data mining has huge opportunities آج نہیں اندرہ پندرہ بیس سال تک یا شاید اس سے بھی آگے اسی طرح جو ایم آئی ٹی کا میگزین آف ٹیکنالوجی ریویو ہے اس کا جو جنوری فروری دو ہزار ایک کا ایشو ہے اس میں اس نے یہ بتایا کہ which are the ten emerging areas of technology اس میں پھر کون سا ایریا ہے ڈیٹا مائننگ ہے یعنی کہ you should be doing what you should be doing data mining data mining is very hot آپ کو میری بات سمجھ آئی اس لیے data mining why that is the reason to do data mining how data mining is different میں اب آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ڈیٹا مائننگ جو ہے اس کا ٹریڈیشنلی ڈفرینس کیا ہے باقی چیزوں کے ساتھ جی ساتھیو تو ٹریڈیشنل جو ڈیٹا پروسیسنگ سسٹمز ہے ڈیٹا مائننگ ان سے کس طرح سے فرق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے نیچے تو آتا ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمس جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز ہیں وہ well defined processes well defined queries کے اوپر کام کرتے ہیں وہاں پہ میں کلیم کرتا ہوں نالج ڈسکوری نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی میں آپ کو انالجی دیتا ہوں اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں یونیورسٹی جانے کے لیے یا اپنے دفتر پہ جانے کے لیے اگر آپ ہمیشہ ایک ہی رستے سے چلیں گے آلویز ایک رستے سے چلیں گے تو آپ کو ہمیشہ وہی چیزیں نظر آئیں گی انہی اینگل سے نظر آئیں گی نہ کوئی آپ کو نئی چیز نظر آئے گی اور نہ کوئی آپ کو پرانی چیز کسی مختلف طریقے سے نظر آئے گی تو نئی ڈسکوری کیسے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اس کے بعد جب ہم ایگریگیٹس کے اوپر کام کرتے ہیں یعنی کہ ایک دور سے تصویر کو دیکھتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو مائکروسکوپک لیول سے دیکھتے ہیں تب ہمیں زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے سڑک کو دیکھیں نیچے دیکھیں تو صرف آپ کو سڑک ہی نظر آئے گی اگر آپ کسی جہاز میں بیٹھ جائیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جائیں اور آپ ذرا دور سے دیکھیں سو ہزار فٹ کے فاصلے سے اسی سڑک کو دیکھیں تو شاید سڑک تو آپ کو باریک سی نظر آئے لیکن آپ کو اور بہت ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی یعنی کہ ایگریگیٹڈ اپروچ یعنی کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی اپروچ اس کے بعد جب آپ نالج میں یا ڈیٹا میں چیزیں ڈسکور کرنا شروع کریں اس میں آپ ویژولازیشن کو استعمال کریں اس میں آپ اسمارٹ الگریدمس کو استعمال کریں تو وہاں پہ ڈیٹا مائننگ ہوگی یعنی کہ combination of data mining and data warehousing اس کو جو جس احاطہ کرتی ہے وہ کیا چیز ہے وہ چیز ہے نالج ڈسکوری تو یہ ایک ٹریڈیشنل ایکسپلینیشن ہے جو کہ میں نے ذرا انرجی کے ساتھ آپ کو بتائی ہے کہ اس سارے سلسلے میں ڈیٹا مائننگ کہاں ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کہاں ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کہاں ہے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ data mining is at a higher level as compare to data warehouse higher in terms of complexity of the questions which can not be ask why because those کو ایڈوانس کتنی دلچسپ بات ہے یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور پسند بھی آئی ہوگی ڈیٹا مائننگ اور اسٹیٹسٹکس اب میرا یہ جو میں ابھی جو باتیں کرنے لگا ہوں اس سے ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گا جی ایک ڈسپلن زیادہ اچھا ہے یا ایک ڈسپلن کم اچھا ہے میرا مقصد ایک آبجیکٹو ناٹ سبجیکٹو ایک آبجیکٹو کمپیرزن دینا ہے دو ڈسپلنس کا یعنی کہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کیا نالج ڈسکوری کی جا سکتی ہے اور ڈیٹا مائننگ کے ساتھ کیا چیز کی جا سکتی ہے اسٹیٹسٹک از ازمپشن ڈریون آپ ایک ہائپوتھس لے کے چلتے ہیں اور اس ہائپوتھس کے ساتھ آپ کہتے ہیں ہاں جی اس کے ہونے کی پرابلٹی کیا ہے یا ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ ہسٹوریکل ڈیٹا استعمال کرتے ہیں ہسٹوریکل ڈیٹا میں جو پیٹرنز ہیں یا جو اس میں اسٹیٹسٹیکل ویلیوز ہیں اس کی بیسس پہ پرابلٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں جیسے کہ بیزین ماڈلنگ ہے یا بیزین کلاسیفیکیشن ہے تو یہ چیزیں ازمپشن ڈریون ہے ڈیٹا مائننگ جو ہے اٹ از ڈسکوری ڈریون یہاں پہ آپ ہائپوتھس لے کے چلتے نہیں ہیں یہاں پہ ہائپوتھس نکل کے آتی ہیں ڈسکور کی جاتی ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور فرق ہیں جو کہ ڈیٹا مائننگ میں ہیں اور اسٹیٹسٹکس میں ہیں ان میں اور فرق کیا ہے میں آپ کو وہ فرق بتاتا ہوں اور ان کے اندر فرق یہ ہے کہ جب ہم اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹسٹکس میں جو نمبر آف ویریبلز ہیں وہ بڑے تھوڑے ہیں it focuses on data sets which not only consist of fewer variables but it also consist of smaller data sets statistics سے جو آپ چیزیں اخذ کرتے ہیں یا جو آپ ریلیشن شپس نکالتے ہیں they are limited in terms of their application limited کس طرح سے ہیں لمیٹیڈ اس طرح سے ہیں کہ زیادہ تر لینئر ریگریشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا جب آپ ریگریشن لیول کو انکریز کرتے ہیں تو اس میں اور بہت ساری پرابلمز آ جاتی ہیں تو جو ریلیشن شپس ہیں وہ لمیٹیڈ ان نمبر ہیں جب ہم ڈیٹا مائننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم ریلیشن شپس کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں which are non trivial relationships which are multidimensional relationships which are which relationships which are predictive relationships بہت زیادہ فرق ہے اسٹیٹسٹکس اور ڈیٹا مائننگ کے اندر اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ it is in the context of knowledge discovery ٹھیک ہے اور وہ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک جس کو کہ لینئر ریگریشن بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کیسے آپ نالج ڈسکوری کرتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو آبویسلی ایک کاؤنٹر ایگزامپل بھی دوں گا یعنی کہ جب آپ زیادہ ریئلسٹک پرابلمس کو ہینڈل کرنے لگیں تب مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت مسائل آتے ہیں لمیٹیشنز آ جاتی ہیں اسٹیٹسٹیکل سسٹمس کی میں آپ کو مثال پہلے ایک آسان مثال دیتا ہوں نالج ایکسٹریکشن یوزنگ اسٹیٹسٹکس وہ مثال کیا ہے وہ مثال پہلے میں دیتا ہوں آپ کو آپ اسکرین پہ نظر ڈالیں وہاں پہ آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہوگا بلکہ ہسٹوگرام ہے اب ہم ذرا اس ہسٹوگرام کو ڈسکس کرتے ہیں ہسٹوگرام بٹوین انفلیشن یعنی کہ پرسنٹیج آف انفلیشن ہے اور اسٹاک انکریز کے ویلیو کے ریفرنس سے ہے کہ اسٹاک میں کتنا پرسنٹ انکریز ہوا ہے تو یہ ہسٹوگرام میں مختلف انفلیشن کے لیولز ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کہ یعنی کہ آپ ایک ان نون سوال کا جواب آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ جب انفلیشن اس پرسنٹیج کی ہو جس کا آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو اس وقت what would be the percentage increase in the stock میری بات سمجھے آپ یعنی کہ جو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہسٹوگرام ان انفلیشن ویلیوز کو کورسپونڈ کر رہے ہیں کہ جو نان انفلیشن ویلیوز ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب انفلیشن سکس پرسینٹ ہو جائے گی تو اس وقت کتنے پرسینٹ اسٹاک میں انکریز ہوگا آپ میرا سوال سمجھیں یقیناً سمجھ گئے ہیں میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کرنے کا یہ کرنے کا وہ طریقہ ہے جو عام طور پہ لینئر ریگریشن کہلایا جاتا ہے کریں گے کیا کہ یہ جو ڈیٹا پوائنٹس ہیں ان کو استعمال کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے استعمال کریں گے جی تو ان ڈیٹا پوائنٹس کو استعمال اس طرح کریں گے کہ ان پوائنٹس میں سے ایک لائن کو گزاریں گے یعنی کہ یہ پوائنٹس آپ اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی میگنیٹس رکھے ہوئے اور آپ نے اس میں سے ایک وائر کو گزارنا ہے اور وائر کو اس طرح سے رکھنا ہے آپ نے ان میگنیٹس کے درمیان میں کہ وائر بیلنس ہو جائے ظاہر ہے کچھ وائرس کچھ میگنیٹس قریب ہوں گے وہ زیادہ فورس آف اٹریکشن اس میٹل کی وائر پہ لگائیں گے جو دور ہوں گے ان کا کم افیکٹ ہوگا اور جہاں گروپنگ ہو رہی ہے وہاں زیادہ اٹریکشن ہوگی وغیرہ وغیرہ تو جب آپ نے وائر رکھی تو وہ ایک وائر ایک پوائنٹ پہ رک جائے گی آ کے تو اس کو آپ کہتے ہیں کر فٹنگ لینئر ریگریشن اس اس لائن جو ہے نا کو آپ استعمال کریں گے سکس پرسینٹ انفلشن پہ percentage increase in stock value calculate کرنے کے لیے تو لائن کی اکویژن کیا ہوتی ہے عزیز طلباء طالبات آپ نے پڑھی ہوگی بڑی چھوٹی جماعت میں which is y is equal to m x plus c y بھی ویریبل ایکس پی ویریبل ایم جو ہے لائن کی سلوپ ہے اور سی جو انٹرسپٹ اس کا جب ان پوائنٹس میں سے ایک لائن کو گزاریں تو اس کی ایک ایکویشن بن جاتی ہے اور وہ جو ایکویشن ہے وہ اس سارے ڈیٹا سیٹ کے لیے ہے یعنی کہ including five six percent and other increase inflation تو اب جب آپ نے معلوم کرنا ہے کہ سکس پرسینٹ انفلیشن پہ انڈیکس کی ویلیو کیا ہوگی تو بڑا آسان جواب ہے ایکس کو آپ سکس پرسینٹ پٹ کر دیں سلوپ آپ کو پتہ ہے انٹرسپٹ آپ کو پتہ ہے وائی کی ویلیو آ جائے گی اور مورل لیس وہ وائی کی ویلو شاید ٹھیک ہی ہو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہسٹوریکل ڈیٹا کو لے کے آپ نے آگے پرڈکشن کی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے نالج ایکسٹریکٹ کر لی you get a pat on the back ٹھیک ہے اب ذرا ہم ریئلسٹک طرف چلتے ہیں یاد رکھیں یہاں دو ویریبل صرف استعمال کیے تھے ریئل لائف میں ہم دس پندرہ بیس پچاس سو ویریبلس کی بات کر رہے ہیں اس میں آگے کیسے پروسیس کریں گے یہ کسی آپ ریلیونٹ بندے سے پوچھیے گا ریلیونٹ مطلب کہ جو اسٹیٹسٹک جانتا ہو جی ساتھی ہو اب میں آپ کو ایک ایسے سینیریو کی مثال دیتا ہوں which is real life scenario اور وہاں دیکھتے ہیں ریگریشن کیسے ایکٹ کرتی ہے میں پھر آپ کو اس کا کانسیکوینس دکھاؤں گا تو پہلے میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں پھر میں سلائڈ چینج کروں گا اپنے بیک گراؤنڈ میں تو ابھی ہم نے مثال لی تھی لینئر ریگریشن کی تو عام طور پہ جو ریئل لائف سینیریوز ہیں ایون اگر دو ویریبل کے ہوں ان میں ویریشن اتنی سیدھی سادی نہیں ہوتی بلکہ کافی کمپلیکس ویریشن ہوتی ہے بہت زیادہ اس میں سلوپس بھی آتی ہیں اس میں پیکس بھی آتی ہیں تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں اسکرین پہ میں نے آپ کو ڈاٹس کی شکل میں دکھایا ہے ہم دو ویریبلس کی بات کر رہے ہیں اور یہ ڈاٹس جو ہیں یہ کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا کچھ ٹیبلس تھے ایکچوئل ٹیبل کی بیسس پہ یہ ڈاٹس پلاٹ کیے گئے ہیں اور جو ان کی ویلیوز تھیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ what is a representative function of these lot یعنی کہ ان ڈاٹس میں سے ہم نے کوئی کر فٹنگ کرنی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم ریگریشن استعمال کریں گے اب ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کروں گا کہ اس نان لینئر سی جو انوائرمنٹ ہے اس میں لینئر ریگریشن کو استعمال کروں کیونکہ وہ تو ذاتی ہو جائے گی اس سسٹم کے ساتھ تو میں اس میں پالینومیل کر فٹنگ کرتا ہوں which is of degree which is very high degree یعنی کہ ڈگری سکس کی کر فٹنگ ہے تو یہ اس میں جو آپ سالڈ لائن دیکھ رہے ہیں یہ وہ کر فٹنگ ہوئی ہے یہ کر فٹنگ کتنی صحیح ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اب یہ جو آپ کے سامنے ڈاٹڈ باکسز آئے ہیں یہ وہ فرق دکھا رہے ہیں یعنی کہ جو ایکچوئل ویلیو تھی اور جو کر فٹنگ ہے اس میں کتنا فرق ہے جو کہ آپ اسکرین کے باٹم لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ آگے آئے جہاں پہ ایک بہت بڑی پیک کے بعد نیچے ڈیٹا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں کتنا ہیوج ڈفرنس ہے یعنی کہ جو ایکچوئل ویلیوز ہیں اور جو کرف فٹنگ ہے ان میں کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے آپ کی آسانی کے لیے اس کرف کے جو کورسپونڈنگ اکویژن ہے جو فنکشن ہے وہ بھی اسکرین پہ دکھا دی گئی ہے اس سے ہمیں کیا پتا چلا جی ساتھیو ہمیں اس سے کیا پتا چلا اس سے ہمیں یہ پتا چلا failure of regression regression fail ہو گئی اور ریگریشن صرف دو ویریبلس کے لیے فیل ہو گئی جو چیز دو ویریبلس پہ نہ چل سکے جو ٹیکنیک دو ویریبلس پہ نہ چل سکے وہ بیس پہ کیسے چلے گی وہ دو سو پہ کیسے چلے گی یہ سوال اس کا جو جواب ہے آپ اپنے آپ سے پوچھیے اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ اب ڈیٹا اسے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے او ایپ ڈسکس کیا تھا تو ہم نے فیزمی ٹیسٹ کے بارے میں بات چیت کی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میرے پاس ایک او ایپ ٹول ہے جب میں نے ایک او ایپ ٹول ڈیولپ کیا ہے تو وہ ٹول کیا ہوگا اس میں کچھ پراپرٹیز ہونی چاہیے یاد ہے آپ کو یس yes, آپ کو یاد ہے تو اسی طرح سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ واٹ از ڈیٹا مائننگ یعنی کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہوتی ہے and what is not data mining تو میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں data mining is data mining is decision trees decision trees کیا ہوتے ہیں آپ کو میں مختلف یا آسان طریقے سے بتاؤں میں آپ کو ڈسیجن ٹری میں آپ ایک ٹیبل کو لیتے ہیں ٹیبل کو آپ ریکارڈس کی صورت میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ایسے ریکارڈس جو کہ زیادہ ایک سے جن کا شاید تعلق کہہ سکتے ہیں آپ میں ذرا آپ کو بڑے سمپلیفائڈ طریقے سے بتا رہا ہوں اور پھر آپ ان ریکارڈس کو ڈیوائڈ کرتے چلے جاتے ہیں جہاں تک کہ ان ریکارڈز کے گروپس بن جاتے ہیں اور اس کو مزید ڈیوائڈ کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا مطلب ہے کہ انفارمیشن کا لاس ہو رہا ہوتا ہے اس اسٹرکچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک ٹری کی شکل بن جاتی ہے اور اس میں نوڈز میں وہ ریکارڈز ہیں جن کا زیادہ تعلق ہے آپس میں اس کو ڈسیجن ٹری اس لیے کہتے ہیں کہ ہر نوڈ پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سپلٹ کرنا ہے کہ نہیں یعنی کہ جو ریکارڈز آپ کے پاس ہیں ان کو توڑنا ہے کہ نہیں ڈیوائڈ کرنا ہے کہ نہیں اور یہ جو آپ کا ڈسیزن ٹری بنتا ہے اس میں ہر نوٹ پہ آپ کہتے ہیں اگر آپ یہ کریں گے اف دس دین دس اف دس دین دس تو اس ٹری سے رولز بن جاتے ہیں اور وہ ایسے رول بنتے ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا ہوتے رول کہاں سے نکلتے ہیں وہ ڈیٹا سے نکلتے ہیں اور اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے کہ ڈیٹا کے دو سے کرتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ٹیسٹ سیٹ ایک کو کہتے ہیں ٹریننگ سیٹ تو ٹریڈنگ سیٹ کی بیس پہ آپ ڈیسیجن ٹری بناتے ہیں وہاں سے اف دین کے رولز بناتے ہیں جس کو کہ رول انڈکشن بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ rule induction is is also also data data mining mining trees اور پھر ان رولز کو آپ اپلائی کرتے ہیں ٹیسٹ سیٹ کے اوپر میری بات سمجھ رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو پتا چلتا کہ یہ رول کتنے صحیح یا کتنے غلط ہیں دس از ڈیٹا مائننگ اور ڈیٹا مائننگ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں data mining is clustering clustering کا مطلب یہ ہے جو کہ ایک فرق ہے کلسٹرنگ کا رول انڈکشن سے اور ایف دین انالیس سے کہ ان دو ٹیکنیکس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا سیٹ میں کلاسز کتنی ہیں یعنی کہ ڈیٹا سیٹ میں کون سے اچھے کسٹمرز ہیں کون سے اچھے کسٹمرز نہیں ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو نئے کسٹمر آپ کے پاس آئے ہیں آپ بتا سکیں پہلے ہی کہ وہ اچھے کسٹمر ہوں گے یا اچھے کسٹمر نہیں ہوں گے یہ ہے انڈکشن یا اف دین انالیس یا رول انڈکشن یا ٹری سے آپ کرتے ہیں جب ہم کلسٹرنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اے پرائر نالج نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کتنی کلاسز ہیں جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ کلاسز کتنی ہیں تو آپ کو پھر کیسے پتا ہوگا کہ ان کلاسز کی پراپرٹیز کیا ہوں گی تو کلسٹرنگ میں یہ کیا جاتا ہے کہ ان ریکارڈس کو لے کے جو آپ کی ڈیٹا بیس میں ہیں ان میں جو نیچرل گروپنگ ہے اس کو خود بتائے بغیر ایسے الگوریدم ہیورسٹک بناتے ہیں اسمارٹ جو کہ ان کے گروپنگ کریٹ کر دیتے ہیں اس کو کلسٹرنگ کہتے ہیں اگر آپ ساری روز کو گروپ کر لیں سارے کالم کو دیکھتے ہوئے اس کو ون وے کلسٹرنگ کہتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹلی روز اور کالمس کو کلسٹر کریں اس کو بائی کلسٹرنگ کہتے ہیں آج کل بائی کلسٹرنگ بہت ہاٹ چیز ہے اس کے علاوہ اور ڈیٹا مائننگ کیا ہے مثال کے طور پہ جینیٹک ایلگوریدمس یہ بھی ڈیٹا مائننگ کے زمرے میں آتے ہیں جینیٹک ایلگوریدم کیا ہوتا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ورنہ تو پورے پورے کورس ہوتے ہیں جینیٹک ایلگوریدمس کے اوپر کلسٹرنگ پہ پورے کورس ہوتے ہیں جینیٹک ایلگوریدم میں آپ جو ایک نیچرل پروسیس ہے ایوولوشن کا یعنی کہ سروائول آف دا فٹسٹ اس ایولیوشنری پروسیس کو آپ ماڈل کرتے ہیں to solve those kind of problems which have multiple optimization اور منیمائزیشن ویلیوز ذرا بات مشکل ہو گئی ہے زیادہ ڈیٹیل میں میں جاتا اس لیے نہیں کہ یہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن جینیٹک ایلگزمس کا فائدہ یہ ہے یعنی کہ ڈیٹا مائننگ اس میں کہاں سے آتی ہے کہ یہ آپ کو ایسے سلوشنس نکال کے دے دیتے ہیں جن کی جی، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سولوشن ایگزٹ کرتے تھے یا یہ آپٹیمل سولوشن تھے تو یہ جو میں نے آپ کو شاید اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے لائنیں ایسی بنی ہوئی ہیں یہ کرتے بیسکلی یہ ہیں کہ جو آپ کے سولوشن ہوتے ہیں ان کو آپ سمپل کریچر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں سمپل کریچرز جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا بیولوجی میں جن کا اسٹرکچر بڑا سمپل ہوتا ہے ان کو اسٹرنگ کریچرز بھی کہا جاتا ہے اور وہ کریچر زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں ان کی پاپولیشن گھٹتی بڑھتی ہے اور اس میں جو اسٹرانگسٹ ہوتے ہیں which correspond to best solutions وہ سروائیو کرتے ہیں یہ ڈیٹا مائننگ ہے یہ ٹیکنیکس یہ جو میں نے آپ کو ڈسپلنز بتائے ہیں یہ ڈیٹا مائننگ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ what is not data mining کہ کیا چیز ڈیٹا مائننگ نہیں ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو what is not data mining یا data mining is not data mining is not data warehousing data warehousing میں کیوریز چلاتے ہیں آپ بڑا کچھ کرتے ہیں ڈیٹا مائننگ میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے سوال کون سا پوچھنا ہے تو کیوری کیسے لے کے آئیں گے اگر آپ کہیں ٹھیک ہے جی میں ایڈ ہاک کیوری رپورٹنگ کر لیں گے ad hoc query reporting is not data mining اس لیے کہ پھر آپ کیوریز کی بات کر رہے ہیں online analytical processing is not data mining اس لیے کہ آپ نے ایگریگیشنس کی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کن کن ڈائمینشنس کو لے کے کس کس لیول پہ آپ نے ایگریگیشن کی تھی جب آپ نے ایگریگیشن کر لی تو جو ریلیشن شپس تھے وہ تو آپ نے گھما دیے آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہاں پہ ایسے ریلیشن شپس تھے ڈیٹا میں وچ اسپینڈ ملٹیپل ڈائمینشنس آپ کو نہیں پتا وہی تو آپ نے ڈھونڈنے تھے اس لیے that is not data mining data visualization is also not data mining اچھا اب یہ جو میں نے ڈیٹا ویژلائزیشن کی ہے اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے اس لیے کہ دے سم تھنگ اس کو کہتے ہیں ویژول ڈیٹا مائننگ میں ویژول ڈیٹا مائننگ کی بات نہیں کر رہا ڈیٹا ویژلائزیشن سے یہاں جو میری مراد ہے جو میرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ histograms curves charts lines scatter plots this is not data mining اس لیے کہ وہ پری ڈیٹرمنٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں not data mining software agents is also not data mining تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیٹا مائننگ نہیں ہے یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ڈیٹا مائننگ کیا ہوتا ہے اور ڈیٹا مائننگ کیا نہیں ہوتا اب میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ ڈیٹا مائننگ کا بزنس کیس کیا ہے ٹھیک ہے جی اور ذرا اس کی ڈیٹیل میں سی جاتے ہیں ڈیٹا مائننگ بزنس پرسپیکٹو تو اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں ذرا کہ یہ ذرا کام کی بات ہے اس لیے میں آپ کو اسکرین پہ دکھا کے آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں تو ایک ذرا اسکرین پہ ڈال لیں knowledge is worth knowing if it can be use to increase profit by lowering cost اور it can be use to increase profit by raising revenue اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ knowledge for the sake of knowledge is not very interesting اگر آپ نے نالج ڈسکور کر لی ہے اور اس نالج ڈسکوری سے بزنس کو فائدہ کوئی نہیں ہے تو ڈیٹا مائننگ کا کوئی فائدہ نہیں آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا آپ سے کوئی ڈیٹا مائننگ کے بارے میں جاننا نہیں چاہے گا ہاں اگر بزنس ڈیٹا مائننگ کو استعمال کر کے اپنی کاسٹ کم کر سکتا ہے اگر بزنس ڈیٹا مائننگ کو استعمال کر کے اپنے پروفٹس میں اضافہ کر سکتا ہے اپنے ریونیو میں اضافہ کر سکتا ہے تو پھر بزنسز جو ہیں وہ ڈیٹا مائننگ میں انٹرسٹڈ ہوں گے پھر بزنسز ڈیٹا مائننگ کے بارے میں جاننا چاہیں گے اس کو استعمال کرنا چاہیں گے جاننے سے مطلب کہ اس سے ان کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے اب بزنس کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے ڈیٹا مائننگ سے اس کی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اس میں کراس سیلنگ اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں اس میں امپلائی ریٹینشن بھی آتا ہے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر طور پہ اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا امپلائی ریٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ امپلائی جو آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کو آپ جانے سے پہلے ان کو روک لیں دیٹ از امپلائی ریٹینشن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک اپلیکیشن بتائی تھی ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کی کسٹمر ریٹینشن کے بارے میں تو ڈیٹا مائننگ کا بھی ایک ایسا ہی استعمال ہے ڈیٹا مائننگ کا یہ یہ بھی ایک استعمال ہے کہ آپ یہ جان جائیں کہ آپ کے امپلائی آپ کو کیوں چھوڑ کے جا رہے تھے اس کو آپ کیسے جانیں گے یہ کمپنیز کام کرتی ہیں آپ ٹیبلس کے روز میں ریلیشن شپس تلاش کریں گے کلسٹرنگ کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کلاسیفیکیشن کریں آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ امپلائی آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ امپلائی آپ کے پاس موجود ہے اس انفارمیشن کو لے کے آپ یہ نکالیں گے رول نکالیں گے کہ جو آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں اور کیوں جاتے ہیں اور جو نہیں گئے وہ کیوں نہیں گئے اس لیے نہیں کہ ان کو اچھی نوکری نہیں ملی تھی آپ کو تو وہ امپلائی چاہیے جو آپ کے کام کے ہیں تو ساتھ ہی پتا چلا کہ ڈیٹا مائننگ کی بہت ساری اپلیکیشن ڈیٹا مائننگ تو ایک سمندر ہے ہم نے جس کے صرف دور سے کھڑے ہو کے کنارے پہ ایک نظر ڈالی ہے اور اس نظر نے ہمارے خیالات میں وسعت بھی دی ہے تو اس کے ساتھ اب احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہے گا ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ